مجاہد نے بیان کیا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے بیان کیا اور ان سے کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان سے تمہیں تکلیف ہے انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنا سر مڈالیں وہ اس وقت حدیبیہ میں تھے صلح حدیبیہ کے سال اور کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ خدے ہی میں رہ جائیں گے بلکہ سب کی خواہش یہ تھی کہ مکے میں داخل ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے فدیے کا حکم نازل فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چھ مسکینوں کو ایک فرق یعنی تین سا غلہ تقسیم کر دیا جائے یا ایک بکری کی قربانی کرے یا تین دن کے روزے رکھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سترہ